السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ شریق وشد محمد رسول اللہ وعلى و ومن الصحاب و منحت بسنته ہی وسطنہ سنت وبعد معزز ناظرین مشاہدین مشاہدات کئی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں قیامت کی نشانیوں کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کیا جا رہا تھا اس سے پہلے دجال کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں جیسے دجال کون ہے اور اس کی جسمانی جو علامات احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ان علامات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا ساتھ ہی ایک اہم مسئلہ جس کی بنا پر بہت سارے لوگوں نے دجال کا انکار کر دیا وہ یہ کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے تو آخر کیوں نہیں ہے اس کا بھی جواب میں نے تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے دیا تھا آج کا درس بھی دجال ہی سے متعلق ہے یعنی دجال کے بارے میں مزید کچھ باتیں آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی انہی میں سے پہلی بات یہ آج کے درس کی کہ دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا یہ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے بھی کائنات کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک دجال سے کوئی بڑی مخلوق نہیں ہوئی اور دوسری روایت میں دجال سے بڑا کوئی معاملہ فتنہ نہیں ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئی اللہ رب العالمین کی خوب حمد و ثنا بیان کی پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو ہاں میں ضرور تمہیں ایسی نشانی بتاؤں گا کہ وہ نشانی کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ ابرامین کانا نہیں ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے ایسی نواز بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ میں تم میں تم لوگوں سے ڈرتا ہوں اگر وہ میری موجودگی میں نکل آیا تو میں تم سب لوگوں کی طرف سے کافی ہوں اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے اور میرے بعد اللہ ہر مسلمان کا نگہبان ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اس کا فتنہ اس قدر شدید ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کا کوئی شہر اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا نکلتے ہی زمین کا چکر کاٹنا شروع کر دے گا جیسا کہ صحیح مسلم میں انس المار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں دجال داخل نہ ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے ان دونوں کے راستے پر فرشتے سب بسب کھڑے ہوں گے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے دجال مدینہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو تین بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ کے تمام کافر و منافق دجال کے پاس جا کر کے پناہ لے لیں گے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ آخر کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرک کی دعوت دے گا کفری کی دعوت دے گا اس کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ رب ہے وہ لوگوں کو اپنے اوپر ایمان کی دعوت دے گا اپنے دعوے کے ثبوت میں لوگوں کو مارے گا زندہ کرے گا اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی اور زمین خوب پودے سبزہ اور فصل اگائے گی یہ ساری طاقتیں اللہ ہر اسے دے کر کے لوگوں کو آزمائے گا تو چونکہ شرک سب سے بڑا فتنہ ہے شرک سے بڑا کوئی منکر نہیں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں شرک سے بڑی کوئی معاشیت نہیں اس لیے زمین پر اور دین اسلام کے اندر شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے چونکہ یہ شرک کی طرف لوگوں کو بلائے گا خود کافر ہوگا کفر کی طرف لوگوں کو بلائے گا اس لیے سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور چونکہ اس کے پاس جو طاقت ہوگی لوگ اس کی طاقت کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لانا شروع کر دیں گے منافقین اور اس طریقے سے عورتیں اور اطراق اور کمزور ایمان والے لوگ اس طرح کے لوگ اس پر ایمان لانا شروع کر دیں گے تو چونکہ سب سے زیادہ شرک پھیلے گا اس کے دور میں اور شرک کی طرف اور کفر کی طرف لوگوں کو بلائے گا اس لیے اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے اس لیے احادیث کے اندر سب سے بڑا اس کا فتنہ قرار دیا گیا ہے جہاں تک اس کے نکلنے کا وقت ہے تو احادیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ بتایا گیا ہے کہ یہ کب نکلے گا اور جب شہر قسطنطنیہ کو مسلمان فتح کر لیں گے اور مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہوں گے اس وقت شیطان آواز لگائے گا کہ دجال نکل چکا ہے مسلمانوں کا لشکر سب کچھ چھوڑ کر کے دمشق کی طرف روانہ ہو جائے گا جب لشکر وہاں پہنچے گا تو دجال نکل جائے گا البتہ شیطان کی پکار باطل ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور سونب داؤد میں جئی صنعت کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے جس کے روایت کرنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی یسرب یعنی مدینہ کی بربادی کا پیش خیمہ ہے اور یسرب کی بربادی بڑی جنگ برپا ہونے کی پہچان ہے اور بڑی جنگ قستن کی فتح کی خوشخبری ہے اور قستن کی فتح دجال کے نکلنے کا وقت ہے تو یہ اس کے نکلنے کا وقت ہوگا اور یہ کہاں سے نکلے گا یہ بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ دجال کا خروج ایران کے شہر خراسان سے ہوگا اسی لیے سب سے زیادہ جو دجال کے ماننے والے ہوں گے وہ منافقین ہوں گے روافظ ہوں گے وہ لوگ ماننے والے ہوں گے اس پر ایمان لانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے دجال سرزمین مشرق کے اس شہر سے نکلے گا جسے خوراسان کہا جاتا ہے بہت ساری قومیں اس کے ساتھ ہوں گی ان کے چہرے گول مٹول اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے پیروکار کون ہوں گے کون اس پر ایمان لانے والے ہوں گے متبعین کون ہوں گے یہ بھی احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے لہذا اس کے ماننے والے کون ہوں گے زیادہ تر یہودی غیر عرب اطراق کافر و منافق اور عام قسم کے لوگ دیہاتی اور عورتیں ہوں گی جن کے پاس گہرا علم نہیں ہوگا ایمان پختہ نہیں ہوگا قوی ایمان نہیں ہوگا ایسے لوگ اس کے ماننے والے ہوں گے اور اس کی طاقت اور قوت کو دیکھ کر کے وہ حیران ہو جائیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے اور یہ اصفہان کہاں ہے ایران کے اندر ہے وہ سیاہ چادریں ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے ایسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں دجال داخل نہ ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے ان دونوں کے راستے پر فرشتے سب بسب کھڑے ہوں گے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے دجال مدینہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو تین بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ کے تمام کافر و منافق دجال کے پاس جا کر کے پناہ لے لیں گے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہودی اور ایسے ہی منافق اور اطراک عام قسم کے لوگ دیہاتی ان پڑھ جاہل اور عورتیں چونکہ عورتوں کا بھی ایمان کمزور ہوتا ہے عورتوں کا بھی ایمان کمزور ہوتا ہے اس لیے اور ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہوتی لہذا وہ کچھ چیزیں دیکھ کر کے فوراً متاثر ہو جاتی ہیں لہذا جب یہ دیکھیں گی کہ دجال تو اتنا بڑا طاقتور ہے اس کے حکم سے زمین سے پودے اگتے ہیں آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وہ سب کے سب اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو یہ جو اس کے پیروکار ہوں گے اس طرح کے لوگ ہوں گے البتہ جو علماء ہیں موحدین ہیں قوی ایمان والے ہیں پختہ علم اور یقین اللہ پر رکھنے والے ایسے لوگوں کو دجال دھوکہ نہیں دے سکے گا اور وہ دجال کو دیکھ ہی کر کے پہچان جائیں گے کہ دجال ہے اپنے علم کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا اس لیے کہ وہ ان کے پاس گہرا علم ہوگا کتاب اللہ کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پختہ علم ہوگا اور وہ صحا صحابہ تابعین طب تابعین کے عقیدے اور منہج پر ہوں گے لہذا وہ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ جو علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں یہ ساری علامتیں ہمارے نبی حدیثوں کے اندر بیان کی ہیں لہذا یہ ساری علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں لہذا یہی دجال ہے اور پھر اس کے اوپر ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے وہ لوگوں قطر کر دے گا قطر کر دے کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی شہید کہلائیں گے جسے وہ جنت میں داخل کرے گا اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی جسے وہ جنت میں داخل کرے گا وہ دراصل جہنم میں جائیں گے اور جسے وہ جہنم میں داخل کرے گا دراصل وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو یہ جو علم والے ہوں گے اس لیے علم کی بڑی ضرورت ہے پختہ علم کی صلب صالحین کے فہم کے مطابق علم کی بڑی سخت ضرورت ہے یہ علم فطروں میں ہماری حفاظت کرتا ہے اللہ کے فضل کے بعد اور جب یہ علم اٹھ جاتا ہے تو دنیا کے اندر فتنے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے آپ دیکھیے سب سے پہلے جب شرک پیدا ہوا نور علیہ السلام کی قوم میں تو بتایا گیا کہ سے خل علم علم اٹھا لیا گیا تھا علم باقی نہیں رہا اس لیے لوگوں کے اندر شرک پیدا ہو گیا تو جب علم ختم ہوتا ہے تو پھر شرک کی تاریکی بڑھتی ہے علم روشنی ہے کتاب اللہ سنت رسول کا علم توحید کا علم سنت کا علم یہ روشنی ہے جب یہ علم رہتا ہے تو بدعات خرافات اور شرک کی جو تاریکیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں لہذا جب علم ختم ہو جائے گا تو ایسے لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے ان کے پاس چونکہ علم نہیں ہوگا اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور اسی کو اپنا رب مان لیں گے اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے اس لیے میرے بھائیو ہم آپ سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ علم حاصل کرو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرو کتاب اللہ سنت رسول کا علم حاصل کرو پوری انسان عمر گنوا دیتا دنیا کے علم حاصل کرنے میں لیکن دین کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا بنیادی معلومات اس کے پاس نہیں ہوتی قبر میں کیا سوالات کیے جائیں گے توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور اس طریقے سے ایمان کے متعلق توحید کے متعلق آپ اس سے پوچھیے گا کوئی جواب نہیں دے پائے گا لیکن دنیا کے مسائل پوچھیے دنیا کے بارے میں پوچھیے بہت الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھا دے گا اس اس کے پاس اتنا علم ہوگا لیکن دین کا علم اس کے پاس ذرا برابر نہیں ہوگا نہ اسے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوگا نہ روزہ رکھنے کا طریقہ اور نہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ان کا علم نہ عمرہ کرنے کا طریقہ معلوم نہ حج کرنے کا طریقہ معلوم اس طریقے سے اور بہت ساری جو بنیادی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا علم اس کے پاس نہیں ہے لیکن دنیا کا علم اس کے پاس بہت کچھ ہے نامی گرامی انسان ہے وہ دنیا کا علم رکھتا ہے تو میرے بھائی ہم اللہ کے دین کے لیے بھی اپنا وقت نکالیں اللہ کے دین کے علم حاصل کریں کتاب اللہ سنت رسول پڑھیں اسے قرآن کی کی تلاوت کریں قرآن کے ترجمے اور معنی کو سمجھے اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے اس طریقے سے حدیثوں کو پڑھیں بخاری مسلم ابودا ترمدین صحیح اور دیگر جو حدیث کتابیں ہیں چھوٹی کتابوں سے شروعات کریں آپ المرام سے شروعات کریں عربی نویہ سے شروعات کریں اور اس طریقے سے ریاض ہے اسے شروعات کریں دھیرے دھیرے پھر آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے توحید امام محمد الحاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توحید اس کا مطالعہ کریں اس کو بار بار پڑھیں تخلیط الایمان ہے اس کو بار بار پڑھیں اور جو سلفی علماء اہل حدیث علماء نے کتابیں لکھی ہیں توحید پر سنت پر ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور جو سلف صالحین کے منحط پر چلنے والے علماء ہیں ان کے ساتھ جڑے ہیں ان کے ساتھ جب جڑے رہیں گے تو آپ ان فطروں سے محفوظ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں دین کا علم نہیں ہوگا وہی لوگ گمراہ ہوں گے وہی لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے وہی لوگ جا کر کے دجال کی پیروی کریں گے لیکن جو پختہ علم والے ہوں گے وہ لوگ اس کی پیروی نہیں کریں گے پھر انہیں قطر کر دے گا انہیں جہنم میں کہے گا میں نے داخل کر دیا حالانکہ وہ جہنم نہیں بلکہ وہ جنت ہوگی لہذا اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کیجیے اور وہ دین جو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو دے کر کے بھیجا جو بدعات اور خرافات سے شرک سے پاک ہے اس دین کا علم حاصل کیجیے مطالعہ کیجیے پڑھیے علماء کے سامنے جانوے طے کیجیے علماء کی رہبری میں ان کی رہنمائی میں اللہ کے دن کا علم حاصل کیجیے پڑھیے اس کو ان سے پوچھیے علماء سے رابطے میں رہیے وہ علماء جو صحیح علماء ہیں اللہ سے ڈرنے والے علماء اور صرف صالحین کے منحج کی طرف لوگوں کو بلانے والے اس پر قائم رہنے والے علماء ان کے ساتھ جڑیے تب آپ کا دین محفوظ رہے گا دین سلامت رہے گا ورنہ آج کل بھیڑیے بہت موجود ہیں جو اچک لے جا رہے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو علم حاصل کرتے گمراہ ہو جاتے ہیں اگر ان کے پاس اتنا بنیادی علم نہیں ہے تو گمراہ ہو جاتے ان کو نہیں معلوم انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر سب کچھ موجود ہے سب کچھ موجود ہے ہم لوگ کبھی کبھی چکرا جاتے ہیں کہ ہم کسی اور سائڈ پر چلے گئے خوارج کی سائڈ پر چلے گئے روافظ کی سائڈ پر چلے گئے یا اس طریقے سے جو اخوان المسلمین اور اس طریقے سے تحریکی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے انسان ان کے اس پر چلا جاتا ہے سائڈ پر اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کہاں چلا گیا اس طریقے سے باطل کو پیش کیا جاتا ہے زہر ملا کر کیا نام ہے شہد ملا کر کے اور بدعات کو سنت کے خلاف چڑھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے آدمی کو پتہ نہیں چل پاتا ہے اس لیے جو علماء ہیں ان علماء کے ساتھ رہیے ان سے رابطے میں رہیے ان سے علم حاصل کیجیے ان کے رہنمائی میں رہیے وہی آپ کو کی حفاظت کریں گے اللہ کے فضل کے بعد اور بچائیں گے آپ کو فتنوں سے انشاءاللہ شاء تو جن کے پاس علم نہیں ہوگا وہ لوگ اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے دجال کا فتنہ کیا ہوگا میرے بھائیوں بہت بڑا فتنہ ہوگا کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں مزید اور کچھ باتیں جیسے اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم اور جہنم جنت ہوگی حضیفہ فاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دجال کے بارے میں فرمایا اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی جو در حقیقت اس کی آگ جنت اور جنت جو ہے جہنم ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی جو در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی اور اس کا جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگا لہذا تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرنا اور ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ تم میں سے جو بھی اسے پالے وہ آگ میں کودے کیونکہ وہ میٹھا ٹھنڈا پانی ہوگا اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ساری چیزیں اسے دے گا اس کے حکم سے آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا زمین اپنے خزانے اگل دے گی جانور پہلے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے جیسا کہ نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ قوم کے پاس آئے گا اسے دعوت دے گا وہ ایمان لے آئیں گے وہ آسمان کو حکم دے گا جس سے خوب بارش ہوگی اور زمین کو حکم دے گا جس سے خوب پودے اگیں گے شام کے وقت جانور واپس آئیں گے تو ان پر خوب بال ہوں گے تھن بھرے ہوں گے کوک بھری ہوگی پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا وہ انہیں دعوت دے گا لیکن وہ اس کا انکار کر دیں گے چنانچہ وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر کہ سالی مسلط ہو جائے گی وہ ویران جگہ جائے گا وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے تو زمین اپنے خزانے اس طرح اگل دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی رانی کے پاس جمع ہو جاتی ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے واضح ہے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کی مشیت سے ہوں گی وہ زمین کے اندر تیزی سے منتقل بھی ہوگا اور جہاں جائے گا کفر و ضلالت کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا نواز بن سمان فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زمین میں دجال کی تیز رفتار کس قدر ہوگی آپ نے فرمایا اس تیز بارش کے مانند جس کے پیچھے تیز ہوا ہو سی بخاری کی روایت تو آپ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہوگا یہ کتنی اس کے پاس طاقتیں ہوگی لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرے گا لوگوں کی اللہ ابامن آزمائش کرے گا کہ کون پختہ ایمان والا ہے کون کمزور ایمان والا ہے کون سچا مومن ہے کون منافق ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کی خاطر اسے اتنی طاقت دے گا اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ابراہمی نے ہمیں پیدا ہی کیا آزمائش کے لیے لیے بلوا کم ائی کم ہسن عملہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے تم تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے تو آزمائش ہوگی دعوے تو سب کرنے والے ہوں گے کہ ہم سب مومن اور مسلمان ہیں لیکن صرف دعوے سے بات ثابت نہیں ہوتی ہے انسان کو اپنے عمل اور اپنے عقیدے سے ثابت کرنا پڑتا ہے ایمان اور اسلام اور توحید اور سنت پر جم جمے رہ کر کے ڈٹے رہ کر کے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ اور صحیح مناج والے صرف دعوے سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو آزمائش ہوگی اللہ رب العامن کی طرف سے اللہ آزمائش کرے گا لوگوں کی اتنی ساری طاقت کے باوجود بہت کمزور بھی ہوگا وہ بہت بے بس ہوگا وہ اتنی ساری طاقت کے باوجود بھی اس کے اندر بڑی کمزوریاں ہوں گی بڑی بے بسی ہوگی بہت لاچار اور مجبور انسان ہوگا وہ اور یہ کون جانے گا جو اہل ایمان ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے وہ جانیں گے اس حقیقت کو کہ سب کچھ کر تو لے رہا ہے یہ لیکن اتنا کمزور اور بے بس ہے یہ فوراً واضح ہو جائے گا کہ دجال ہے یہ اور اس کی کمزوری بے بسی کیا ہوگی آپ دیکھیں کہ وہ کانا ہوگا وہ اپنی کانی آنکھ کو ٹھیک نہیں کر پائے گا کتنا کمزور انسان ہوگا لوگوں کو زندہ کرنے کی بات کرے گا اس کے حکم سے بارش ہوگی زمین سے پودے اگیں گے لوگوں قدر کر دے گا زندہ کر دے گا وہ یہ طاقت اللہ تعالیٰ اسے دے گا لیکن اس کی جو آنکھ ہوگی کانی ہوگی وہ اپنی کانی آنکھ کو درست نہیں کر پائے گا آپ اندازہ کیجئے کتنا کمزور کتنا بے بس ہوگا اور جو طاقتیں اس کے پاس ہوں گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ ابامن کی طرف سے ہوگا اور اللہ ابامن نشانی بھی چھوڑ دی کہ یہ طاقت اس کی اپنی نہیں ہے یہ میری دی ہوئی طاقت ہے یہ آزمائش کے لیے ہے کیونکہ اگر یہ طاقتور ہوتا تو جب وہ لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے تو اپنی آنکھ کو بھی درست کر سکتا آنکھ درست کرنا زیادہ مشکل ہے لوگوں کو زندہ کرنا مشکل ہے آپ ذرا پتا آپ آپ خود اندازہ لگائیے لہٰذا جو اہل ایمان ہوں گے اہل توحید ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ انسان جھوٹا ہے یہ یہ مکار اور فریبی ہے یہ کیونکہ اپنی آنکھ درست نہیں کر سکتا تو پھر کس طریقے سے وہ لوگوں کو جنت اور جہنم کے اندر کیسے داخل کرے گا کیسے یہ رب ہو سکتا ہے جو اپنی آنکھ درست نہیں کر سکتا جو کمزور اور بے بس ہے جس کے اندر نقص ہے جس کے اندر کمی اور عائب ہے اللہ رب العالمین ہر عائب سے اور ہر کمی سے پاک ہے اس کی پیشانی پر کلم کفر بھی لکھا ہوگا اس کو نہیں مٹا پائے گا وہ نہیں مٹا پائے گا کلم کفر کو جو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ رب العالمی نشانیاں چھوڑی ہیں یہ نشانیاں اس کے ساتھ لگی رہیں گی تاکہ اہل ایمان دے کر کے پہچان جائیں کہ دجال ہے یہ رب نہیں ہے یہ یہ کافر اور جھوٹا ہے مکار اور فریبی ہے پاؤں کے اندر اس کی جو خامیاں ہوں گی اس کی جسمانی علامات میں نے اسے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ٹیڑھا میڑھا ہوگا اور اس طریقے سے بہت ساری نشانیاں بیان کی ان تمام خامیوں کو دور نہیں کر پائے گا یہ اس کی اتنی کمزوری ہوگی ہزار کوششوں کے باوجود وہ مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا داخل ہو یہ بھی اس کی کتنی بڑی کمزوری ہوگی کہ مکہ میں داخل ہونا چاہے گا نہیں ہو سکتا مدینے میں داخل ہونا چاہے گا نہیں ہو سکتا یہ کتنی بڑی اس کی کمزوری ہوگی اس طریقے سے آپ دیکھیں جیسے اس علیہ السلام کو دیکھے گا نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا پگھلنا شروع ہو جائے گا نمک کے طریقے سے اتنا کمزور بے بس ہوگا اتنا بزدر ہوگا اتنا کمزور ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے الازم نبیوں میں سے تھے اور ایمان اور اور یقین کا پہاڑ ہوا کرتی ہم گیا کرام ان کو دیکھتے ہی وہ نمک کے طریقے سے پگھلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ سب اس کا دجل ہوگا یہ سب اس کا مکر اور فریب ہوگا اس لیے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ نمک کے طریقے سے پگھلنا شروع ہو جائے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے جسے ظاہر ہوتا ہے جس میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب وہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں داخل نہیں ہو پائے گا وہ مدینہ کے قریب کسی جگہ پر ہوگا اس کے پاس ایک آدمی نکل کر جائے گا وہ اس وقت موجود تمام لوگوں میں بہترین یا بہترین لوگوں میں سے ہوگا ایک آدمی اس کے پاس جائے گا یعنی مدینہ کے ایک آدمی اور وہ دیکھتے ہی فوراً گواہی دے گا کہ تو ہی دجال ہے دجال کہے گا اگر میں تجھے قتل کر کے پھر دوبارہ زندہ کر دوں تب بھی شک رہے گا وہ مومن مندہ کہے گا نہیں دجال اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا تو کہے گا اب مجھے پہلے زیادہ یقین ہوگا کہ تو ہی دجال ہے اب اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن اس پر قابو نہیں پا سکے گا اللہ اکبر یہ ہے ایمان یہ ہے توحید اللہ پر کبھی ایمان کہ وہ آدمی دے کر کے پہنچا دے گا پہچان جائے گا کہ تو ہی دجال ہے اور جب دوبارہ زندہ کر دے گا تو وہ کہے گا اور زیادہ یقین ہوگا کہ تو ہی دجال ہے کیونکہ ہمارے نبی نے ساری نشانیاں تیرے بارے میں بیان کی ہیں کہ تو دجال ہے تجھے طاقت ملے گی لوگوں کو مارے گا لوگوں کو زندہ کرے گا لہذا مجھے اب پہلے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے پہلے بھی یقین تھا لیکن اب اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے آپ دیکھیں اس کی کمزوری ایک بندے کو ایک صاحب ایمان کو اب قتل نہیں کر پائے گا نہیں مار پائے گا اسے ہزار کوشش کے باوجود یہ کون سا رب ہوگا جو ایک بندے سے آزد ہو جائے گا اسے قتل نہیں کر پائے گا تو یہ ساری چیزیں اس بات پر دعت کرتی ہیں کہ انسان بہت ہی مجبور ہوگا اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی اور اس کی طاقتیں جو بھی ہوں گی وہ اللہ کی طرف سے ہوں گی یہ مومن بندوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے بہت ساری طاقتوں سے نواز رکھا نواز رکھے گا نوازے گا اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری طاقتیں دے گا اسی لیے جب اس کی جو خامیاں اور کمزوریاں ہیں جب مومن دیکھیں گے تو مومن بندوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ کذاب ہے دجال ہے رب نہیں ہو سکتا کیونکہ رب تو ہر نقص سے پاک ہے اور اللہ ہی کے لیے ہر طرح کا کمال ہے اور وہی مقدس اور پاکیزہ ذات ہے لہذا یہ تو اس کے اندر نقص ہے خامیاں ہیں کمیاں اس کے اندر ہیں لہذا یہ رب نہیں ہو سکتا تو جو اہل ایمان ہوں گے ان کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا دین پر اسلام پر اللہ کی ذات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور پختہ ہو جائے گا کہ یہ تو دجال ہے بکار اور فریبی ہے تو میرے بھائیوں آج کے درس میں اتنی ساری باتیں آج ہم نے سنی ہیں انشاءاللہ شاء سے متعلق کچھ اور باتیں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں توحید پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا علم سیکھنے سکھانے اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق دامین وہ صلی اللہ عبین محمد والا علیہ و صاحب و جزاکم اللہ خیر و علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ